نیک لوگ محبت کے قابل کون ہیں تو وہ یہودی بھی آپ کو جواب میں کہے گا کہ جناب موسا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ جو حواری تھے جو ان کے اصحاب تھے وہ ہماری امت کے افضل ترین لوگ ہیں یہی سوال اگر آپ کسی عیسائی سے کریں کہ تمہاری امت میں افضل ترین کون ہے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان کے ساتھیوں کا ان کے اصحاب کا کہیں گے اور یہی سوال اگر آپ کسی سچے مومن مسلمان سے کریں کہ تمہاری امت میں تمہارے نبی کے بعد افضل ترین لوگ کون ہیں تو وہ سچا اور پکا مسلمان بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہماری امت کے سب سے افضل ترین لوگ قابل احترام قابل محبت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے پیش کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے رات اور دن ایک کر دیے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذات اپنی نسل اپنے کام کاج اپنے کاروبار مال و دولت سب قربان کر دیا اور وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام صحابہ جن میں افضل ترین ابو بکر عمر عثمان علی اور دیگر عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام یہ مرتبہ عطا کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے نبی سے محبت کرنے کے لیے اپنے نبی کا دفاع کرنے کے لیے خود چنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں سے محبت کرتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن سے آپ کی محبت دین بھی تھی فطرت بھی تھی اور دلی لگاؤ بھی تھا اور یہ تھے آپ کے اہل بیت آپ کے خاندان والے آپ کی ازواج متحرات آپ کی اولاد اور خاص طور پر آپ کے نواسے جن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے رسم و رواج کو بھی بالا طاق رکھ کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے سب سے زیادہ محبت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں کسی بچے سے کی ہے وہ اس بچے سے کی ہے جو جب آپ کی عمر پچپن سال کی تھی جب اس بچے کی ولادت ہوئی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر ان کے فضائل ان کی وفات ان کے کارنامے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عام طور پر ہم مسلمان چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہیں یا کچھ اور کہیں ذکر عام طور پر نہیں کرتے ان کی شخصیت ایک مثالی شخصیت ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لعاب مبارک سے گھٹی دی تھی ان کے ساتھ محبت کا ایک عجیب انداز تھا خطبہ دیتے ہوئے ان دو بھائیوں کو آتا ہوا دیکھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوران خطبہ ان کو جب آتا ہوا دیکھا بچے تھے اور کپڑے انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے طویل تھے جس کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر ممبر سے اتر کر ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور لے کر آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ اپنے خطبے کو جب جاری کیا تو ایک بات ارشاد فرمائی کہ صدق اللہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ان نما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہے ان سے محبت کا انداز یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک دن گھر گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جا کر آواز دی پوچھا کچھ باتیں کی روایت کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی مسجد میں آ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں جناب حسن گھر سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسے ہی پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو اپنے سینے سے چمٹا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخی جملہ ہے قابل غور ہے اللہ کی رضا کا سبب ہے فرمایا اللہ انی احب احبو و احب میں وبو اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں میری دلی محبت ہے اس بچے سے اللہ تو بھی اس سے محبت کر لے دعا کی اللہ سے اور ساتھ ساتھ خبر دی کہ میں ہر اس شخص سے محبت کروں گا جو اس بچے سے محبت کرے گا بلکہ ایک دفعہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھا کر فرمایا مسند احمد کی صحیح حدیث ہے اللہ انی احب ہما و احب میں احب ہما اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں بچوں سے جو بھی ان بچوں سے محبت کرتا ہے میری محبت ان سے ہے اور جو ان بچوں سے بغض رکھتا ہے میرا بغض ان کے ساتھ ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے چھوٹے بچے تھے امامت کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھ گئے اور پیٹھ پر اس انداز سے بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے کی گنجائش نہ تھی سن نسائی کی حدیث صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جب حد سے زیادہ طویل ہو گیا اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درپیش ہو گیا ہو کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہو کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دوران نماز تھوڑی سی اپنی گردن اوپر کر کے دیکھا کہ دیکھ تو لوں معاملہ ہے کیا گردن جب اوپر کی تو دیکھا جناب حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس وجہ سے اللہ کے نبی وسلم نے سجدے کو بھی طویل کیا اور سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اتنے آرام اور اہتمام سے اٹھے کہ بچہ کسی طرح سے زمین پر نہ گر جائے یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچے کے ساتھ محبت اور آپ نے فرمایا جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور ہماری محبت سیدنا حسن سے دو بنیادوں پر ہے ایک اس بنیاد پر کہ وہ صحابی رسول ہیں یہ پہلی بنیاد ہے محبت کی اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین صحابی بھی ہیں جب ان کی وفات ہوئی تھی سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان ان کی وفات کا کچھ اس انداز سے کیا تھا یا یوناس ما تحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے ہم سیدنا حسن سے محبت کرتے ہیں کچھ وجوہات اور بھی ہیں جو اس شخصیت کی شخصیت کو مزید قابل محبت بھی بناتی ہیں اور محبت میں نکھار بھی پیدا کرتی ہیں یہ شخصیت عام شخصیت نہیں تھی یہ بڑی ہی متقی پرہیزگار اور ساتھ ساتھ دور اندیش سمجھدار اور عقل مند آدمی تھے انسان کی گفتگو سے اندازہ کرتے تھے کہ اس کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے ہمیشہ انہوں نے مستقبل کو دیکھ کر اپنے آج میں فیصلے کیے جس کی چند مثالیں میں آپ کو آگے چل کر دوں گا ان کی اس قسم کی شخصیت سے اس قسم کی باتوں سے محبت مزید بڑھتی ہے سیدنا حسن سے ان کی معمولات زندگی میں جب انہوں نے خلافت چھوڑ دی تھی مدینہ میں آ کر سکونت اختیار کی تو روزانہ صبح مسجد نبوی کے اندر فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھتے اور بڑے بڑے لوگ آ کر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے اور جب اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد سے رخصت ہوتے تو ان کا معمول تھا کہ امہات المؤمنین کے پاس جا کر ضرور انہیں سلام کر کے جایا کرتے تھے اور کیوں نہ کریں کیونکہ ان کا تعلق امہات المؤمنین سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں یہ سب کے سب امہات المؤمنین ان کی مائیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک رشتے سے سب کی سب ان کی نانی بھی ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یہ محبت کا انداز صحابہ اکرام نے اسی لیے یہ احترام اسی لیے اپنے اندر قائم اور دائم رکھا کسی نے سیدنا حسن سے نفرت نہیں کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں سیدنا علی کے ساتھ نماز عصر کی نماز پڑھ کے رخصت ہوئے مسجد سے تو دیکھا جناب حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں محبت سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے ان کو کندھے پر اٹھا کر کہنے لگے بی ابی شبی ہم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورئی سے شبی ہن علی کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ مشابہت رکھتا ہے تیرے چہرے کی مشابہت علی سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے چہرے کی شباعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی سیدنا عمر سے اگر آپ ان کا رشتہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب عمر سے ان کا تعلق کیا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ان کے بہنوئی تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے یہ محبتیں تھیں یہ قرابتیں تھیں آل رسول میں اور صحابہ اکرام میں سخاوت اور جود کے اعتبار سے مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ان کی مثال شاید دنیا میں کہیں ملے عام طور پر تاریخ میں لکھا ہے کہ مزواج تھے یعنی ان کو کثرت سے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے گھرانے کا رشتہ طے ہو یہ متلاق بھی تھے بہت زیادہ طلاق بھی دیتے تھے اور بہت زیادہ شادیاں بھی کرتے تھے بعض کتب تاریخ کے اندر منقول ہے کہ تقریباً ان کی شادیوں کی تعداد ستر تک پہنچتی ہے ایک وقت میں عام طور پہ لکھا جاتا ہے ایک وقت میں ان کے پاس چار چار بیویاں تقریباً رہی ہیں لوگ خوشی خوشی شادیاں کرتے تھے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اعلان کرتے پھرتے تھے لا تزوجو حسنا اے لوگوں اپنی بچیوں کی شادی حسن سے مت کیا کرو اور لوگ انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں یہ ایک ہماری نسبت ہے اس شخص کے ساتھ کہ نواس رسول ہے ہم خوشی خوشی اپنی بیٹی پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ہو اور جب بھی اپنی بیوی کو رخصت کرتے تو اتنا مال دے کر رخصت کرتے اتنا مال دے کر رخصت کرتے کہ تاریخ میں ان کی گنتی اگر آپ کرنے جائیں تو پرانے دور کی عربی کی گنتی ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں شمار ہوتی وہ ہمیشہ میت الف ایک ہزار ایک سو لا ایک سو ہزار دو سو ہزار دس ہزار ہزار اس طرح کر کے گنتیوں کے اندر ان کی تعداد شمار ہوتی ہے ایک دفعہ ایک کالے غلام کو دیکھا جس کا رنگ کالا تھا ایک باغ میں بیٹھا ہوا روٹی کھا رہا تھا اور روٹی اس کیفیت میں کھا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک کتا تھا ایک لقمہ روٹی کا خود کھاتا ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا انہوں نے اس غلام کو جب دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کیا کر رہے ہو تم جو روٹی خود کھا رہے ہو وہ تم کوشش کرتے ہو کہ کتے کو بھی کھلاؤ اس نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ کتا میرے برابر میں بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور میں اپنے منہ میں لقمہ ڈال لوں اور اس کتے کو کچھ نہ کھلاؤں مجھے شرم آ رہی ہے پوچھا کون ہو تم کہا میں غلام ہوں ابان ابن عثمان کا کہا یہ باغ کس کا ہے کہا یہ باغ بھی ابان ابن عثمان کا ہے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر جا رہا ہوں جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے اپنی اس جگہ سے ہلنا نہیں تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آ کر کہا کہ ابان ابن عثمان سے میں نے تمہیں خرید لیا ہے نہ صرف تمہیں خریدا ہے ساتھ میں یہ باغ بھی خریدا ہے اور آج کے بعد تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو اور اسی اللہ کی رضا کے لیے باغ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اسی غلام نے اسی وقت اپنی زبان سے ایک اور جملہ کہا کہ قد وحب تھی حاد لل للذی بہب تنی لہ آپ نے جس ذات کے لیے مجھے یہ باغ ہدیہ دیا ہے اسی ذات کی رضا کے لیے یہ باغ میں بھی آگے ہدیہ کر دیتا ہوں یہ ان کی سخاوت کی جود کی اعلیٰ اعلیٰ قسم کی مثالیں ہیں جو دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے ان کی حکمت یہ تھی دور اندیشی یہ تھی کہ ایک دفعہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کسی نے بتایا کہ وہ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے ہیں کہ الغنا احب الیہ من الفقر الفقر احب الیہ من الغنا وسکم احب الیہ من الصحہ مجھے تنگ دستی محتاجگی کی زندگی خوشحالی کی زندگی سے غنا سے دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے مجھے بیمار رہنا زیادہ پسند ہے صحت مند زندگی سے جناب حسن کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگے رحم اللہ ابادر اللہ تعالیٰ ابو ذر رضی اللہ انہوں پر رحمت فرمائے بات دراصل یہ ہے سمجھنے کی کہ من تقل اعلیٰ حسن اختیار اللہ لہ لم غیر حالت اختار اللہ لہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے انہی پر بھروسہ کرے جس حالت میں اس کو اللہ نے رکھا ہے اس پر راضی ہو تو وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ یہ حالت میری بدل جائے اور مجھے وہ حالت ملے جسے وہ اپنے لیے چاہ رہا ہے جس حالت میں تم ہو یہ مان لو یہ یقین کر لو کہ یہ حالت تمہارے لیے ارحم الرحمین نے اختیار کی ہے بہت دور اندیش تھے ان کی دور اندیشی کے کئی واقعات ہیں بڑے زیرک تھے بڑے ہی سمجھدار تھے اپنے والد سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی موقع پر انہوں نے اختلاف کیا کئی معاملات میں کئی فیصلوں میں کئی چیزوں میں ان فیصلوں کو ان معاملات کو بتانے کی بھی تفصیل نہیں وقت نہیں بس ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ایک بات یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے ان کو خلیفہ اختیار کیا تھا عراق کے لوگوں نے سن چالیس ہجری میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میرے خطبے میں آپ سے میں چند سوالات کروں گا وہ جوابات میں آپ کو نہیں دوں گا وہ جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں ان جوابات سے آپ کو نہ صرف وہ جوابات ملیں گے بلکہ اور بھی بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جن کو جان کر آپ کی عقل حیران ہوگی آپ کو صحیح اسلام کا پتہ چلے گا جناب علی کی شہادت کب ہوئی اکثریت ہم میں سے نہیں جانتے تاریخ سے واقف نہیں ہے جو کہ جناب حسین کے والد ہیں وہ بھی شہید ہوئے ان کو شہید کس نے کیا کوئی نام نہیں جانتا اکثریت آپ میں سے نام نہیں جانتی ہوگی ان کو شہید کرنے والے ہیں کون جناب علی کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا شہادت کب ہوئی رمضان میں ہوئی ان کی شہادت کے بعد جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی کوفہ والوں نے عراق والوں نے اور دوسری طرف شام کے لوگوں نے بیعت کی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب عراق کے اور کوفہ کے لوگوں نے جناب حسن سے کہا کہ چلیے خلیفہ تو اب آپ ہیں آپ کے باپ کے بعد آپ کی خلافت کا حق تھا آپ زیادہ حقدار تھے خلیفہ آپ ہیں جس نے آپ کی خلافت کی مخالفت کی اس سے چل کر جنگ کریں جناب حسن نکلے بالکل جنگ کرنے کے لیے جناب معاویہ بھی آئے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جناب حسن بڑے سمجھدار آدمی تھے بہت ہی سمجھدار آدمی تھے وہ سمجھ گئے کہ معاملہ آگے چل کر اب کیا ہوگا اس سے پہلے بھی دو اس قسم کے معاملات ان کے والد کے دور خلافت میں ہو چکے تھے جس میں کچھ شریروں کی شرارت کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہت بہا تھا انہوں نے فوراً جناب معاویہ کو ایک خفیہ طور پر خط بھجوایا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے چند شروط رکھتا ہوں ان شروط کے مقابلے میں میں اس خلافت سے تنازل کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں چنانچہ ان شروط کو سامنے رکھ کر ایک لمبی تفصیل ہے لمبا واقعہ ہے جناب معاویہ نے ان باتوں کو تسلیم کیا اور سن اکتالیس ہجری میں جس کو تاریخ کے اندر عام الجماعہ کہا گیا ہے اتفاق اور اتحاد کا سال اس سال میں بیت المقدس کے اندر جناب معاویہ اور جناب حسن رضی اللہ عنہ صلح کر کے جناب حسن نے اپنی خلافت کو ختم کیا جناب معاویہ کے ہاتھ پر بیت کی اور اس بیت کے بعد لوگوں نے ایک جملہ کہا جو ان کے ساتھی تھے جو کوفہ سے نکلے تھے یا آر المؤمنین کتنی ہی تانے کی بات ہے کتنا عیب ہے کتنی برائی کی بات ہے مومنوں کے لیے کہ ہمارے خلیفہ نے ہمارے ساتھی نے ہار مان لی کتنا بڑا تانا ہے ہمارے لیے تو جناب حسن نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ان کی دور اندیشی ہے جو ان کی سمجھداری ہے جو ان کی عقل مندی ہے العارو من النار یہ تانے بہت بہتر ہیں اس آگ سے جو کل جہنم میں مجھے ملے کہ اگر میں لوگوں کو یہاں پر قتل کروا کے مروا دوں مسلمانوں کے اندر اتفاق ہوا اور یہ اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کو گود میں اٹھا کر فرمایا تھا ان نبنی ہادہ سید میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سردار ہے اور ایسا سردار ہے کہ لال اللہ تعالیٰ بہی بین فیتین عظیمتین اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے دو بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو ان کے اندر یہ سمجھداری کیوں نہ ہو یہ عقل مندی کیونکہ ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہوئی تھی ایک دفعہ انہوں نے اٹھا کر ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ کھجور بچے کے منہ میں جاتی ہوئی دیکھی اپنے نواسے کے منہ میں اس کھجور کو منہ سے چھین کر باہر نکالا اور کہا کہ جانتے ہو حسن یہ کیا ہے یہ صدقے کی کھجور ہے اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے یہ وہ تربیت تھی جو انہوں نے اپنے نانا سے حاصل کی تھی جو دور اندیشی اپنے نانا سے سیکھی تھی جو عقل مندی اپنے نانا سے سیکھ کر آئے تھے حتیٰ کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق بعض علماء اس ان روایات کے منکر ہیں اور بعض قائلین ہیں کہ ان کی وفات جو ہے وہ زہر کی وجہ سے ہوئی تھی بعض اہل علم اس بات کو مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ان کو تین دفعہ زہر دیا گیا جس کے بعد تیسری دفعہ کے بعد ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ یہ زہر جو ہے اب آپ کی آنتوں کو کاٹ چکا ہے گلا چکا ہے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ خبر نیمن سمک بھائی کو کہا کہ مجھے بتاؤ کس نے تمہیں زہر دیا ہے اور کیوں واللہ اختلوہ قبل ان ادفنک آپ کو دفن کرنے سے پہلے پہلے میں اس شخص کو قتل کر کے رہوں گا آپ کو اس نے دھیر دے کیسے دیا اپنے بھائی سے مرتے وقت ایک بات کی کہا یا اخی دنیا لیا انفانیہ یہ دنیا چند فانی راتوں کا نام ہے ختم ہو جائیں گے ختم ہونے والے دن ہے اس شخص کو چھوڑ دے انا وہو عند اللہ حتیٰ کہ میں اور وہ جس نے مجھے زہر دیا ہے کل ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے وہ فیصلہ کر لے گا تو اسے چھوڑ دے اور مرتے دم تک اس شخص کا نام نہیں لیا کہ ان کو زہر کس نے دیا پھر تاریخ میں لکھنے والوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ کس نے زہر دیا اور کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے دور اندیش صحابی تھے ان کا نام آپ اکثر و بیشتر نہیں سنیں گے ان کی وفات کب ہوئی آپ نہیں سنیں گے ان کو زہر کس نے دیا اس کے بارے میں آپ بہت کچھ سنیں گے یہ بڑا احترام کرنے والے تھے مسلمانوں کے جان اور مال کا احترام ان کے نزدیک مقدم تھا کبھی اپنے والد کی شہادت پر ماتم نہیں کیا انہوں نے کبھی ان کی وفات پر ان کے بھائی نے ماتم نہیں کیا یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں اہل محبت سے تعلق کی بنیاد ہیں اور آپ ان کا نام یوں بھی نہیں سنیں گے زیادہ کیونکہ انہوں نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں برداری اختیار کی تھی ان کے حق میں خلافت کو چھوڑ دیا تھا جب اہل بیت میں سے ایک شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی بھی مان لے امام بھی مان لے خلیفہ بھی مان لے تو بعد میں آنے والے مجھ جیسے دو ٹکے کے لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ پھر میں کسی صحابی پر معاویہ کی خلافت پر یا کسی پر انگلی اٹھاؤں صحابہ کے درمیان اختلافات تھے ہوتے ہیں بشری تقاضے ہیں ان اختلافات کے نقصانات بھی ہوئے لیکن دو خاندان کے بڑوں میں اگر اختلاف ہو میرے گھر کے تو اس اختلاف کو میں چوراہے پر لا کر نہ بیان کرتا ہوں اور نہ ہی ان اختلافات کی بنیاد پر مجھ جیسے چھوٹے لوگ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں یہ ہمارے دین کے بڑے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کے اختلافات کی بنیاد پر کسی پر کیچڑ اچھالے کسی پر گفتگو کرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو جناب حسن بھی اہل بیت میں سے ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی طرح کیوں نہیں ہوتا جس طرح سارے دیگر اہل بیت کا ہوتا ہے جس طرح دیگر اہل بیت کو شہید کرنے والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اس طرح عبد الرحمٰن ابن ملجم جس نے اہل بیت کے سرداروں کو جناب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کا نام بھی آج آپ سننے سے دور ہیں اس کے نام سے بھی آج آپ واقف نہیں یہ دوہرا معیار کیوں ہے اہل بیت سے محبت کا ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کی بنیاد دین ہے اس شخص سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی رکھتا ہو لیکن اس کی موت کفر پر ہوئی ہو وہ چاہے پھر اللہ کے نبی وسلم کے چچا ہی کیوں نہ ہو وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو محبت کی بنیاد دین ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول اللہ ولكم واخر دعوانا الحمد الحمد للہ العالمين الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جو شخص اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی رخصت حالت ایمان میں ہو اس کی رخصت حالت ایمان میں ہو اتنا ہمیں یقین ہو پھر لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں تاریخ کچھ بھی کہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے اپنے آپ کو خدا اور رب بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ نہیں ہوں جنت اور جہنم کا فیصلہ کسی اختیار کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے جس نے جو کیا اللہ کے لیے کیا صحیح کیا غلط کیا فیصلہ کرنے والا وہ ہے جزا دینے والا وہ ہے جنت اس کی ملکیت ہے جہنم اس کی ملکیت ہے جس کے اوپر چاہے جو فیصلہ کرے ان توب ہم فن ہم ابادک جناب عیسیٰ نے یہی بات فرمائی تھی اللہ تو ساری انسانیت کو عذاب دے تو یہ سب کے سب تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں بخش دے فن نقنت العزیز الحکیم تو تیرا بخشنا بھی تیرے غلبے اور تیری حکمت کی بنیاد پر ہوگا تو ہی مالک الملک ہے تیرے اختیار میں سب کچھ ہے یہ جنت بھی تیری ہے جہنم بھی تیری ہے میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہاں میری تمنا یہ ہے کہ میں وہ کام کر جاؤں جس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے یہ دعا کے لیے درخواست آئی ہے عمران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 القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون